جب سے میرے سامنے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کا اللہ سے وہ تعلق نصیب ہو گیا کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں اس وقت حضور یہ قلب کا عالم بیان سے باہر ہے گیا کوئی الفاظ نہیں ہوتے اس عالم کو بیان کرنے کی جب سے میرے سامنے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم جب سے ہوا ہے پال گلشن سے رابطہ جب سے ہوا ہے پال پہ گلشن سے رابطہ گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا لم گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم جب سے ہوا ہے پانی پہ جب سے ہے میرے سامنے مولا دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم دربار سے پوچھے کوئی دربار کا شمس و کمر کی روشنی سب مان پڑ گئی شمس و کمر کی روشنی سب مان کر گئی جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم شمس و کمر کی روشنی سب مان کر گئی چمسو سو کمر کی روشنی سب ماں کر گئی چمسو سو کمر کی روشنی سب ماں کر گئی جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کا دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوست دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو رفتار کا گفتار کا کردار کا کانم رفتار کا گفتار کا کردار کا کانم دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان نے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کے بارے سنتے نگ بھی کہ چلن گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن گر اتباع سنت نبوی کہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم گر اتباع سنت نبوی کہو چلن کر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کا جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کالم کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کالم حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا کام کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کا عالم جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا شمس و کمر کی روشنی سب مان پڑ گئی شمس و کمر کی روشنی سب مان پڑ گئی جب سے یا اللہ نے انوار کا عالم جب سے اللہ نے انوار کا عالم دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو دیکھو تو عاشقوں کی ذرا نا شاند رفتار کا گفتار کا کردار کالم رفتار کا گفتار کا کردار کالم کر سوائے سنت نبوی کا ہو چلن کر سوائے سنت نبوی کہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کالم رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کالم رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کالم جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم ہوگا بلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کا دیکھو یہ شار حضرت والا کے جو ہیں دارالعلوم مدینہ بفیلو افریقہ کے ہیں اس میں ایک شیر میں بھی وہاں کے ماحول کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں بلکہ خاص تعلق ان اشار سے ظاہر حضرت والا کی جی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو شمس و قمر کی روشنی سب مات پڑ گئی دنیا کی سب چمک دمک سب دھوکا ہے اور جس کے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے اس کی نگاہوں سے ساری کائنات کی ساری کائنات اور ماں اس کی دولتیں اور لذتیں اور چمک دمک سب مانگ پڑ جاتی ہیں کیونکہ سب فنا ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گے سبحان اللہ اور راستہ بھی حضرت نے بتا دیا کہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے سے اللہ کا راستہ تیزی سے طے ہو پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا عملی سبق ارشاد فرمایا کہ حرم میں پہنچا ہی تھا کہ میرے بیٹے مولانا مظہر میاں صلی اللہ کا فون آ گیا کہ والدہ صاحبہ کو فالج کا سخت حملہ ہوا ہے میں نے اسی دن عمرہ کیا اور فوراً ٹیکسی کی اور ہم تین آدمی یعنی میں میر صاحب اور شمیم صاحب مدینہ شریف روانہ ہو گئے اور مغرب کے قریب مدینہ منورہ پہنچے سلاد و سلام پڑھ کر فوراً واپس ہوئے اور رات گیارہ بجے جدہ پہنچے اور ایک بجے والے جہاز سے کراچی واپس ہو گئے ایک ہی دن میں عمرہ بھی کیا اور مدینہ منورہ میں حاضری بھی دی بیوی بھی خوش ہو گئی سب سے کہنے لگی میری وجہ سے جلدی آ گئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اس عمل کو قبول فرما لی میرے دوستوں نے کہا کہ تمہارے اس عمل سے ہمیں بہت سبق ملا کہ بیوی کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے اور یہ کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کی صرف تقریر نہیں ہے عمل کر کے دکھا دیا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں حضرت پیرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا کی بیان فرماتی تھی بیان فرماتی تھی حضرت نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو بہت سارے ساز و سامان گھر ہم نے اپنی استداعت کے مطابق جیسے اگر ایک بسکٹ کا ڈبے کی ضرورت ہے تو دو بسکٹ کے ڈبے اور ایک ڈبل روٹی چاہیے تو دو ڈبل روٹی اور دوسری چیزیں جو بھی کھانے پینے کی ضرورت کی اشیاء ہوتی تھی وہ اچھی طرح جو ہے گھر میں رکھوا کے پھر سفر پہ جاتے تھے ایسے ہی حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت پیرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قد جو ہے چھوٹا تھا تو چارپائی پہ تشریف فرما تھی اور جو ہے وہ پیر جو ہے لٹکے ہوئے تھے زمین پہ ٹکے ہوئے ٹکے ہوئے نہیں تھے تو کوئی بات خوشی کی ایسی ہوئی جو حضرت نے فرمایا کہ آج تو آپ کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے ہیں کیونکہ وہ محاورہ ہے لیکن حضرت پیرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان زبان مبارک سے نکلا کہ ہاں ہمارا پت چھوٹا ہے اس پہ حضرت کے دل میں تیر لگ گیا اس بات سے حضرت فرمائے کہ زبان کا خنجر لگ گیا اور حضرت نے فوراً حضرت پیرانی صاحبہ کی بہت خوش آمد درآمد اور پیر پکڑ کے معافی مانگی کہ ہمارے مجھ سے ایسی بات نہیں کی اتنا خیال رکھتے تھے حالانکہ محاورہ حضرت نے کہا تو کوئی اس طرح کوئی دھیان بھی نہیں ہوگا حضرت لیکن یہ یہ بات بتانے اس لیے بتائی ہے کہ سلوک تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں لیکن اپنی زبان کی احتیاط نہیں کرتے زبان سے اور فل کہہ دیتے ہیں بے سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کو خصوصاً بیویوں کو تکلیف پہنچتی ہے دل ٹوٹ جاتا ہے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے حدیث النوم و اقل موت کی مختصر تشریح رات کافی ہو گئی حضرت والا نے فرمایا کہ اب سب لوگ جا کر سو جائیں اور مولانا رومی کا یہ شعر پڑھا شب زندہ بے خبر زندہ شب زندہ بے خبر زندانیہ شب دولت بے خبر سلطانیہ رات کو سویا ہوا قیدی اپنے کو قید خانے سے آزاد سمجھتا ہے اور جو بادشاہ سو رہا ہے اس کو خبر نہیں کہ سلطنت میری ہے سونے کے بعد بادشاہ اپنی سلطنت سے بے خبر ہو جاتا ہے اس میں اور مسکین میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں بادشاہ ہوں یا قیدی اور نیند کے بعد قیدی قید خانے سے بے خبر ہو جاتا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میں آزاد ہوں یا قید میں ہوں حدیث پاک میں ہے اخل موت نیند موت کا بھائی ہے اصلی اور اس کے بھائی میں فرق یہ ہے کہ نیند میں آدمی سو کر اٹھتا ہے موت میں مر کر اٹھے گا نیم کو اللہ تعالیٰ نے حشر کی دلیل بنایا ہے کہ تم سمجھ لو کہ جس طرح سو کر بیدار ہو گئے اسی طرح مر کے جینا ہے اور جی کر حساب دینا ہے اس کے بعد حضرت والا سونے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لائے رات کا ایک بج رہا تھا کچھ خاص لوگ اب بھی موجود تھے جن سے حضرت والا گفتگو فرما رہے تھے دوران گفتگو فرمایا کہ میں پانچ سال کا تھا اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا تھا بیمار رہتا تھا بہن گود میں اٹھا کر مسجد میں دم کرانے لائی مسجد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے امام صاحب جب دم کرنے آئے تو ان کی داڑھی اور لمبا کرتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوا امام صاحب مجھے اللہ والے معلوم ہوئے یہ پانچ سال کی عمر کی بات ہے جب میں پندرہ سولہ سال کا ہو گیا اور حکمت پڑھنے لگا تو معلوم ہوا کہ امام صاحب حافظ ابو البرکات صاحب تھے جو حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے میں پھر ضلع سلطان پور کے اسی محلے کی مسجد میں گیا اور ان سے کہا کہ مجھے مرید کر لیجئے انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تو ہوں مگر میرے خلافت نامے میں یہ عوام لکھا ہوا ہے یعنی عام لوگوں کے لیے اور آپ عوام میں سے نہیں معلوم نہیں انہوں نے کیا دیکھا حالانکہ اس وقت میں میں طبیہ کالج میں پڑھتا تھا مولوی بھی نہیں ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جگہ سے جوڑ دے پانچ سال کے بچے کا مسجد دیکھ کر خوش ہونا اور اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہونا کیا یہ علامت جذب نہیں ہے پھر میں جب دس سال کا ہوا اور مڈل کے درجہ پنجم میں پڑھنا شروع کیا تو جنگل کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا جہاں سناٹا تھا کوئی نہیں ہوتا تھا پھر جب طبیہ کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک مسجد تھی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی کوئی دیکھو دروازے کوئی نہیں کیا ہو گیا اچھا اچھا ٹھیک جی ہاں اچھا ابھی وہ نہیں آئے محمد آسن اچھا وہ کہہ رہے ہیں کال کیا اچھا ٹھیک ہے اندر بلا لوں ہاں۔ بغیر سامان کے اندر آ جائیں بھی نہیں ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جگہ سے جوڑ دے پانچ سال کے بچے کا مسجد دیکھ کر خوش ہونا اور اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہونا کیا یہ علامت جذب نہیں ہے پھر میں جب دس سال کا ہوا اور مڈل کے درجہ پنجم میں پڑھنا شروع کیا تو جنگل کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا جہاں سناٹا تھا کوئی نہیں ہوتا تھا پھر جب طبیہ کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک مسجد تھی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی وہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے میں اسی مسجد میں جاتا تھا اور مناجات پڑھ کر خوب روتا تھا یہ بالغ ہونے سے پہلے کے حالات تھے بچپن ہی سے آسمان اور زمین دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ آپ نے کیسا آسمان بنایا کیسی زمین بنائی ان حالات سے میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن ہی سے کھینچ لیا یہی وجہ ہے کہ میری باتوں اور میری تقریر میں جذب کا اثر ہو جاتا ہے ابھی تک سمندر کو دیکھتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ اللہ اکبر آپ نے اتنا پانی پیدا کیا سمندر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی ہے یہ سب باتیں جلد کی علامت ہیں مگر ان پر بالکل یقین بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے راستے سے نہ ہٹنے دیجیے آمین عشق حقیقی اور مجازی کا فرق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تزل اور پستی یعنی ذلت اور پستی اختیار کرو اور سجدے میں گر جاؤ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور دنیاوی معشوقوں کی خوشامد کرو ان کے پیر پر گر جاؤ تو ناراض ہوتے ہیں کہ تم میرا پاؤں کیوں چومتے ہو مثلا کوئی اور کوئی کسی امرد لڑکے کے پیر پر گر جائے اور اس کے پاؤں کا بوسہ لے لے تو وہ گالیاں دیتا ہے کہ خبیز شیطان میں کوئی تیری بیوی ہوں یا کوئی لڑکی ہوں تو میرے ساتھ تو میرے ساتھ بدماشی کرنا چاہتا ہے خبیص کہیں کا شیطان اگر اللہ والا لڑکا ہے تو یہی کہے گا اور اگر طاقتور بھی ہو تو کہے گا مردود ذرا کھڑا رہے مارے جوتوں کے تیرا دماغ نسل تیرا دماغ شر کر دوں گا اگر کوئی تگڑا معاشو ایک گھونسا مار دے تو عاشق صاحب کی ناک سے خون بہنے لگے گا اسی طرح لڑکی بھی عشق کے جواب میں سر پر جوتے لگاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ذلت ہی ذلت اور عذاب ہی عذاب ہے اللہ پناہ میں رکھے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں اور مخلوق میں بھی اس کو محبوب کر دیتے ہیں اسی لیے اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور دنیاوی عاشقوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں بس بھائی اللہ تعالیٰ قبول کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توحید نصیب فرمائے اپنے عشق حقیقی سے اللہ پاک ہم سب کو سیراب فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرمائے اولیاء سے یقین کی خط انتہا تھا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ